مہینے معلوم ہے ایک بات تو یہ بیان ہوئی دوسری بات جس پر حج فرض ہو اس کے لیے فرمایا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج تیسری بات فرمائی کہ جو بھی تم نیکی کرو اللہ کو معلوم ہے چوتھی بات فرمائی کہ زیادہ راہ ساتھ لینا یہ اچھی بات ہے پانچویں بات فرمائی کہ مجھ سے ڈرتے رہو حج کے مہینے معلوم ہے شوال پو کا پورا مہینہ زکادہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے بارہ تیرہ دن ہیں <coughs> ذی الحجہ مہینے کے یا حج کے دن ہیں شوال سے پہلے کسی نے احرام باندھ دیا تو صحیح نہیں ہے شوال کے مہینہ جب شروع ہو جائے چھوٹی عید کا چاند نظر آئے اس کے بعد حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اب حج کسی کے اوپر فرض ہو گیا جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا ولی اللہ علیہ سے حج سبیلا اس شخص کی استطاعت ہے اسے چاہیے کہ حج کرے اب یہ شخص حج کے لیے جا رہا ہے حج کا احرام باندھ دیا ہے تو تین چیزوں کا خاص خیال رکھے فلا رفسا ولا ولافسوقہ ولا جدال فلحج بیوی کے ساتھ بھی نہ سوئے لا رفسا اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کوئی جھگڑا لڑائی جھگڑا کرے حج میں لا رفسا سختی سے منع کیا گیا کہ میاں بیوی حج کے لیے گئے ہیں ساتھ تو اس طرح کے ساتھ سونے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے احرام کی حالت میں اور اس طرح کی گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے ولا فسو اور کوئی گناہ نہ کرے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ فسوق عام حالات میں بھی گناہوں سے منع کیا گیا ہے تو حج میں اور زیادہ خیال رکھنا ہے گناہوں سے بچنا ہے لیکن محضورات احرام مراد ہیں جیسے کہ عورت کے قریب نہ جائے شکار نہ کرے خشکی کی جانوروں کا بال نہ کاٹے ناخن نہ کاٹے خوشبو نہ لگائے خوشبو استعمال نہ کرے خوشبو والا صابن نہ استعمال کرے تیل نہ لگائے سرما نہ لگائے مجبوری ہو تو کہیں پھر شرح نجازت ہوتی ہے سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے سر اور منہ کو نہ ڈھانپے پاؤں میں چپل کینچی والی پہنی ہے پاؤں کو ننگا رکھنا ہے اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ولا ولا جدال فی الحج اور حل میں حج میں جھگڑا بھی نہ کرے قرآن مجید نے یہاں پر لا رفسا لا فسوخا جدالہ میں لا نفی جنس کو استعمال کیا ہے یعنی ان گناہوں کی گنجائش ہی نہیں ہے حج کے سفر میں اور اگر لا رفسا کو علیحدہ بیان کیا فسوخ میں بھی تو لا رفسا آ جاتا ہے اس لیے بیان کیا کہ حج ہی نہیں ہوگا بعض صورتوں میں تو اگر بیوی کے قریب چلا گیا اور ان چیزوں کا اتنا اہتمام کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان رفس فسوخ جدال کا موقع ملتا ہے رش زیادہ ہوتا ہے کبھی کمروں میں لڑائی کبھی باتھ روموں میں لڑائی کبھی مینا میں لڑائی جھگڑا کبھی اور کسی جگہ میں لائن لگی ہوئی تھی جھگڑا اور عجیب صبر ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے حکم ہے صبر کرنے کا اور بھی گناہوں کا بد نظری کا اس طرح کا بہت موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو بچائے اتنا لمبا سفر کیا ہے اس میں وقت بھی خرچ کیا ہے مال بھی خرچ کیا ہے جان بھی خرچ کر رہا ہے گھر سے بھی دور ہے پردیس میں ہے علاقہ مختلف زبان مختلف حالات مختلف ہر پریشانی کو وہ دور کر رہا ہے ہر پریشانی کو جب برداشت کر رہا ہے تو کس لیے وہاں گیا ہوا ہے لہٰذا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے وہ ماتفعلومن خیری یا الحمد اللہ ابھی بات فرمائی کہ جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے حج میں بندہ جاتا ہے جب تو بہت موقع ملتا ہے طواف کرنے کا نفلی عبادت کا صلاح و تسکی کا عمرہ کرنے کا ذکر اذکار کرنے کا تو اخلاص کے ساتھ نیکی میں مصروف رہو حرم میں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہو تب بھی ثواب ہے نماز پڑھتے رہو طواف کرتے رہو یا مسجد عائشہ اور یہ رانا سے رام عمر بان کی عمرہ کرتے رہو تفرو من خیری یا اللہ البتہ ایک بات یہ ہے کہ اگر حج سے پہلے مدینے کا سفر ہوا تو واپسی میں عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے اور اگر حج کے بعد مدینے کا سفر ہوا تو اچھی بات ہے عمرے کا احرام لیکن ضروری نہیں فرمایا و تذب ودو فین نقی رضا اور زیادہ ساتھ لے جاؤ اس لیے کہ زیادہ ساتھ لے جانا یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانا یہ عین تقوا ہے بندہ عبادت صحیح خوشبو و کے ساتھ کرے گا جب اسے کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوگی یہی تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے خرچہ چھوڑ کر جائے اور اپنے لیے بھی خرچہ جو ضرورت کا ہے ساتھ جائے تبھی اس کے اوپر حج فرض ہے اور اگر اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائے یا اپنے کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اسباب کا اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ عین تک توقع ہے اور یہی مطلوب ہے اور گھر سے کچھ بھی ساتھ نہ لے جائے جیسے بعض لوگوں کا آتا ہے کہ گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے حج کرنے انہیں جب کہا جائے کہ کچھ ساتھ لے جاؤ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو تقوی والے لوگ ہیں متوکلین ہیں اور وہاں جا کر بھیگ مانگتے تھے فرمایا زاد رات ساتھ لے جاؤ اور بہترین زاد رات تقوا ہے یعنی سوال سے بچنا ہے وہ تکون یا اور الباب اے عقل والو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرتے رہو اصل خوف خدا ہے جب انسان کو خوف خدا نصیب ہو جائے تو تمام گناہوں سے بچنا آسان ہے جب انسان کو یہ اندازہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے حاضری دینی ہے حساب و کتاب ہونا ہے اور پھر وہاں ذرے ذرے کا جواب دینا ہے تو یہی چیز جب انسان کو حاصل ہو جائے اسی کو کہتے ہیں خوف خدا اسی کو کہتے ہیں خشیت لائی اسی کو کہتے ہیں تقوا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے خواہ گھر میں ہے خواہ حج کے سفر میں اور حج کے سفر میں تو خصوصی طور پر اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف رکھے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے